الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الله الله الله الله صلوا على على الحبيب صلى صلى تعالى محمد عليه وسلم میٹھے میٹھے فرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ کی سطر نمبر اٹھارہ سے سطر نمبر تیئیس تک انشاءاللہ مکمل اس کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ یہ نکال لیجیے انشاءاللہ اللہ مشق کی ترکیب ہوگی پیارے و محترم اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اس سبق نمبر بارہ میں نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے اظہار اور اخفاء کے قاعدے کی مشق ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ اسباق میں جو قواعد گزرے ہیں اس کی بھی مشق ترکیب جاری ہے یعنی حرکات کی صحیح ادائیگی حروف کی ان کے مخارج سے اور تمام صفات یعنی خوبیوں کے ساتھ ان کی ادائیگی کھڑی حرکات اور حروف مدہ کی ادائیگی حروف لین کی ادائیگی اور اسی طرح کل اس کی ادائیگی اور اس کے قواعد اس کی مشق کی ترکیب بھی جاری ہے لہذا جتنا توجہ کے ساتھ ممکن ہو توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیے تاکہ قواعد میں مزید پختگی پیدا ہو اور یادداشت میں اضافہ ہو اور درست طریقے سے تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو لہذا جتنا ممکن ہو خوب توجہ کے ساتھ چونکہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو عمدگی کے ساتھ نکھار کے ساتھ اور ستھرا کر کے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے لہذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے اگر کامل توجہ نہ رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطیاں ہماری یہیں کی یہیں رہ جائیں لہذا اپنی غلطیوں کی اصلاح جبھی ہوگی جب ہم کامل توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیں گے اور قواعد کو یاد کر کے ان پر عمل کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ پیارے میٹھے اسلامی بھائی تجوید سے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے اور تجوید حروف کی صحیح ادائیگی یعنی حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا جن جگہوں سے جو جو حرف نکلتا ہے اس جگہ سے ادا کرنا مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید ہے اور بالخصوص حروف مستعلیہ جو پر پڑھے جانے والے ہیں ان کو پر پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہی تجوید ہے اور جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں انہیں پر نہ کیا جائے بلکہ باریک پڑھا جائے یہ ان کی خوبی ہے اور یہی تجوید ہے اسی طرح جو نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کی ایسی مشق ہونی چاہیے کہ وہ نرمی ہی سے ادا ہوں ان میں سختی پیدا نہ ہو ورنہ حروف بدل جاتے ہیں قریب الصوت حروف جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں امتیاز یا فرق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہتمام نہ کیا جائے یا ان کی خوب مشق نہ کی جائے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں جتنا ممکن ہو خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیں آج بھی انشاءاللہ اظہار اور اخفا نون ساکن اور تنوین کے جو چار قاعدے ہیں اظہار اخفا ادغام اقلاب ان چاروں قواعد میں سے دو قاعدے سبق نمبر بارہ میں ہم مشق کر رہے ہیں مزید انشاءاللہ دو قاعدے اس کے آگے آئیں گے اور انشاءاللہ اس کی مشق کی ترکیب ہوگی نون ساکن اور تنوین نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو جس نون پر جزم ہو یعنی دال نما چھوٹی علامت ہو اسے جزم کہتے ہیں اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حروف حلقی کتنے ہیں چھ حروف حلقی ہیں حمزہ ہمز ہا غین خو یہ چھ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں اظہار کریں گے وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے اور حروف اخفا کتنے ہیں حروف اخفا پندرہ ہیں ماشاء اللہ سب نے یاد کر لیے ماشاء اللہ تو مدنی قاعدے میں بھی الحمد یہ حروف پندرہ حروف دیے گئے تا سا جیم دال زا سین فاد باد تو پندرہ حروف ہیں اور ان کو کہتے ہیں حروف اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد ان پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کسے کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنا ایک الف کی مقدار ٹھہرانا یہ غنہ کی تعریف ہے لہذا آج کے سبق نمبر بارہ کی سطر نمبر اٹھارہ سے سبق سطر نمبر تیئیس تک انشاءاللہ مشق رہے گی اور اس میں یہی دونوں قواعد آئیں گے اظہار اور اخفا لہذا مشق کے دوران حروف لین کا بھی خیال رکھنا ہے حروف مدہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور حروف قلقلہ میں اگر حروف قلقلہ ساکن آئیں گے تو ان میں قلقلہ کرنا ہے حروف مستعلیہ جو پر پڑھے جانے والے حروف ان کو پر پڑھنا ہے ان تمام قواعد جو سابقہ ہم پڑھ چکے ان کا بھی خیال رکھنا ہے تو تمام اسرائی بھائی توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قوما غيركم قوما غيركم قوم قاعده قاعدہ کون سا ہے واولین کا قاعدہ ہے لہذا حروف لین کتنے ہیں دو کون کون سے وا یا لین واؤ اور یا دونوں ساکن ہوں اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو یہ دونوں حروف حروف لین ہوں گے اور لین کا معنی ہے نرمی اور ان کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا پر کریں گے اور قو من مین کے اوپر کیا ہے دو زبر کی تنوین ہے اب یہاں نون ساکن اور تنوین کے چونکہ قاعدے چل رہے ہیں یہاں تنوین کا قاعدہ ہے تنوین کے بعد حرف دیکھیں گے کون سا عروف ہے غائن غائن کون سے حروف میں سے ہے یہ حرف غائن حروف حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے قومن غیرکم اب قومن غیرا اس پورے کلمے کے اندر آپ دیکھیں گے قو یہاں واؤ لین بھی ہے اور غیر یہاں یا دونوں حروف لین اس میں موجود ہیں قومن غیرمن عملا صالحا عملا صالحا آئین کو وسط حلق سے ادا کریں گے ایملن نہیں پڑھیں گے بلکہ ایم ایلن نہیں بلکہ ایملن یعنی حمزہ اور آئین میں فرق ہونا چاہیے اسی طرح لام پر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے سود آ گیا لہذا یہاں پر اقفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے عملا صالحا ہم نے سو کو تھوڑا سا کھینچا ہے ایک الف کی مقدار میں اس کی وجہ کون بتائیں گے جی الف مدا ہے ماشاء اللہ تو حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے رجال صدقوا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے میں سیٹی کی آواز بھی ہوگی اور قاف کا جب پیش پڑھیں گے وہ مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تاکہ معروف طریقے سے ادا ہو اگر کامل گول نہ کیا تو مجھول پڑھا جائے گا سودا کو پڑھا جائے گا لہذا سودا کو ہونٹوں کو گول کریں گے رجال صدقوا رجا لن پر کون سا قاعدہ ہے اخفا کا قاعدہ لام پر دو پیش کی تنوین ہے اور آگے سواد حروف اقفا میں سے ہے لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے رجا ل اسی سطر کو دوبارہ دہراتے قومن غیرکم اب یہ اظہار دیکھیں نا واضح ہو رہی آواز کے قو من غیرکم یہ اظہار ہے اور اگر یہاں غنہ کریں گے قو من غیرکم تو یہ اظہار نہ ہوا ٹھیک ہے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا قو من عملا صالحا رجال صدقوا سطر نمبر انیس قليلة قليلة غلبت غلبت خوف کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے لام یا زیر لی یہاں یا یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے لہذا یا مدہ ہوگی ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف طریقے سے پڑھیں گے قلیلہ قلی تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے غائن ہے غائن کون سے حروف میں سے ہے حروف حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے ماشاء اللہ کالی لطن غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے بغیر ہونٹ گول کے اسے پر پڑیں گے قلی لطن غلبت حروف مستعلیہ پر جب بھی صبر آئے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر پور پڑھیں گے اور پور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے جڑ زبان تالو کی طرف بلند کریں گے جڑ زبان تالو کی طرف بلند کریں گے تو یہ حروف مستعلیہ خود بخود پر ہوں گے یعنی موٹے پڑھے جائیں گے اگر جڑ زبان تالو سے نیچے رہے گی تو یہ حروف باریک ہوں گے لہذا حروف مستعلیہ جب بھی ادا کریں تو ہونٹوں کو گول کر کے انہیں پر کرنے کی ترکیب نہ فرمائیں بلکہ پر کرنے کا موٹا کرنے کا جو طریقہ ہے ان کو ان کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے جڑ زبان تالو کی طرف بلند کریں گے بابر کو دو زبر کی تنوین ہے اور قاعدہ کون سا لگے گا اخفا کا زال کو کس طرح پڑھیں گے نرمی کے ساتھ زال کو نرمی کے ساتھ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی یعنی ایزا نہیں پڑیں گے ورنہ زال زا میں تبدیل ہو جائے گی بدل جائے گی اور اس طرح جو ملتی جلتی والے آواز والے حروف ہیں اگر ان میں فرق نہ کیا جائے تو پیارے میٹھی اسلامی بھائیوں بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں لہذا ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور ان کی تمام خوبیوں یعنی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے عذابن تو زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال کے ساتھ الف مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے ضعفن یہاں آئین ہے آئین ساکن ہے اور آئین کی آواز کو واضح کرنا ہے عذابن ضعفن عذابن ضعفن مصف تم باحکت مصف سطر نمبر بیس علیم خبیر علیم خبیر علیم من مین پر کون سی تنوین ہے دو پیش کی تنوین ہے لہذا آگے خواہ ہے حرف خواہ کون سے حروف میں سے حروف حلقی میں سے لہذا قاعدہ کون سا لگے گا جی یہ قواعد ذہن میں رکھنے قاعدہ اگر ذہن میں ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ان چاروں قواعد کو آپ یاد کر لیں ذہن نشین کر لیں اور جب بھی آپ تلاوت کریں گے جہاں بھی تنوین یا نون ساکن آ جائے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آگے کون سا حرف ہے اگر حروف حلقی میں سے تو غنہ کیے بغیر ظاہر کر کے پڑھیں اور اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اقفا کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں یہ قاعدے ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ تلاوت کے دوران صحیح طریقے سے تلاوت کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگی علیم خبیر سبحا طویلا تو جب پڑھیں گے تو تو پر زبر ہے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر تو کی زبر کو دراز نہیں کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے تو کو پر پڑنا ہے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا سب طویلا پویلن پویلن ویلن اب جب واؤ پڑھیں گے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور وہ کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے بعد جو اس کی حرکت ہے یعنی زیر ہے زیر ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے اور یہاں یا مدہ ہے لہذا دو ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکت کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے سب طویلن سبحا طویلا اور سبحا پہ ہم نے غنہ کیا قاعدہ کون بتائے گا جی آپ بتائیے ماشاء اللہ یہاں اقفا ہے کیونکہ دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے تو آ گیا لہذا یہاں پر اقفا کریں گے غنہ کریں گے سب ہن با پر کون سا قید ہے جی ماشاء اللہ قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے اور یہاں ساکن ہے لہذا اس میں قلقلہ کریں گے قلقلہ کہتے ہیں آواز میں جنبش کا پیدا ہونا آواز لوٹتی ہی آنا سب جیسے سب اب سب ہن نہیں پڑھیں گے بلکہ سب ہن سب ہن اس میں تکلب بھی نہ ہو سب ہن نہیں پڑھیں گے بلکہ سب ہن پویلن سب ہن پویلن سماوات طباقا سماوات طباقا ان پر صبر ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں سما و میم اور می واؤ پر کھڑا صبر ہے دونوں پر لہذا دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی جو مقدار ہے دراز کرنے کی کھینچنے کی اس میں فرق ہو یعنی میم کو زیادہ کھینچ دیا وہ کو کم کھینچ دیا یا وہ کو زیادہ کھینچا اور میم کو کم کھینچا ایسا نہ ہو بلکہ برابر مقدار رکھنی ایک الف کی مقدار میں جس طرح میم کو دراز کریں گے اسی طرح واؤ کو ہم کھینچ کر پڑیں گے سین ما و تین کون اب یہ الگ کا پڑھا تو ہم نے یہاں غنہ نہیں کیا جب ملائیں گے تو پھر قاعدہ لگے گا تنوین کے بعد حروف اقسام میں سے تو آیا لہذا یہاں پر غنہ کریں گے تاکہ نیچے دو سیر کی تنوین ہے و تین کون کوئی بے کون کوئی بے پو کے نیچے زیر ہے لہذا پو کو پور پڑھیں گے اور آواز کو گھرا کر تے با نہیں پڑھیں گے بلکہ تی پو کو پور بھی پڑھیں گے اور ہونٹوں کو گول کیے بغیر انہیں اسے پور کرنا کوئی پوئ بے کون سہ بے قن میٹھے اسرائیم بھائی بالخصوص حروف مستعلیہ کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے تو اسے پر کرنا تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے مگر مشق کریں گے توجہ سے پڑھیں گے اہتمام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی لہذا اگر یہ حرف تو باریک ہو گیا تو تو تا بن جائے گا تبا کن ہو جائے گا لہذا اسے پر پڑھنا ہے کون اسی سطر کو بیسویں سطر کو دوبارہ دہراتے سبحا سن سماوات طباقا سطر نمبر اکیس رف ارف ارفیم رف رف رف رف فا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے رف نہیں پڑھنا بلکہ رف رف فا کا مخرج کیا ہے جی مخارج کی لسٹ میں فا کا آپ مخرج ملاحظہ فرما لیجیے کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے رف جی رف رف ان خوب بورین کے نیچے دو شیر کی تنوین ہے آگے حرف خواہ ہے اور حرف خواہ حروف حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے بہت پر جزم ہے بہت ساکن ہے لہذا کوشش یہ کیجیے کہ یہاں پر آواز میں جنبش پیدا نہ ہو یعنی قلقلہ نہ ہو کیونکہ حروف قلقلہ صرف پانچ ہیں انہی میں قلقلہ ہوتا ہے دیگر کسی حروف میں جب ساکن ہو تو قلقلہ نہیں ہوگا رف رفن خوب ورین بہت پر ہے اور خوابی پر پڑیں گے عرف عرفین خوب ورین جی صحاب ول صحاب تن وہاں پر دو پیش کی تنوین ہے آگے واہ واہ کون سے عروف میں سے جی وا کو کس طرح پڑھیں گے پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اسری کے حروف ہے مستالیہ میں سے مگر نرمی کے ساتھ پڑھیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا جو عروف نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے اگر اس کو مات ان اللہ پڑھیں گے تو یہ وا جو ہے وہ زا میں تبدیل ہو جائے گا لہذا اس طرح کی اغلاط سے بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں تو پیارے میٹھے اسرائیم بھائی کوشش کیجیے ملتی جلتی والے آواز والے جو حروف ہیں ان کی ایسی مشق ہو کہ حرف حرف میں بدلے نہیں ٹھیک ہے صحاب میں صحاب سہول میں ظلمت نفس نفس فا کو اس کے مقرر سے ادا کرنے ظلمت وا کو پور پڑھیں گے مگر نرمی کے ساتھ نفس ظلمت ستر نمبر بائیس قومن قوما فاسقين سبلا فجاجا اب سین پر بھی پیش ہے با پر بھی پیش ہے لہذا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو پیش معروف ادا ہوں گے سبولن سبولن فی ججن سب فی لام پر دو زبر کی تنوین ہے آگے فا فا کون سے حروف میں سے حروف اقفا میں سے لہذا یہاں پر غنہ کریں گے سبولن فی ثمنا سا کو نرمی سے پڑھیں گے سامانن نہیں پڑھیں گے بلکہ سیما سیمانن یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے جب اس کو مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود آسانی کے ساتھ نرم ادا ہوگا اور سا کا مخرج کیا ہے مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے زبان کا سرا اور اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے ویل و ویل و یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں اور نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں لہذا سیرا زبان لگائیں گے تو اور اگر اس اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ زبان کا سیرا جماؤں کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ نو کے زبان لگے گی سیرا زبان نہیں لگے گا لہذا سیرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے آپ لگائیں گے تو نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے ثمنا قليلا سطر نمبر تیئیس سچن کریبن سکشن کریبن رفولی کریمن رسول کریم را پر صبر ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے اور آگے وہ مدہ ہے رسو سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے مگر باریک رسو لن سین پر پیش بھی ہے لہذا ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے کاف اور اسے میں سے ہے لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے رسول کریم اور کاف کو باریک پڑھیں گے یہ ڈنڈی والا کاف ہے دو نقطے والا کاف جو ہے وہ پور پڑھا جاتا ہے اور ڈنڈی والا کاف بغیر نقطے والا جو ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے رسول کریم کیریمن کی رام کی كراما كاتبين پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمد آج ہم نے یہ سبق نمبر بارہ اس کی مکمل جو ہے مشق ہو چکی مزید انشاءاللہ اس کے قواعد آگے کل ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تو جو تشدید کیا قاعدہ ہے یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لہذا تمام اسرائی بھائی بالخصوص نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو چھ حروف ہیں ان چھ حروف کو یاد کر لیجئے گا اور حروف اقفا جو پندرہ حروف ہیں انہیں بھی زبانی یاد کر لیجئے گا تاکہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے خود بخود قواعد پر عمل کرنے کہ جب ترکیب آسان جبھی ہوگی جب ہمارے قواعد ذہن میں رہیں گے لہذا تمام اسرائی بھی خوب توجہ کے ساتھ مزید مشق کیجیے گا اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اب ان شاء اللہ از وجل قرآن پاک کے اماں سپارے کی سورہ قرائش اس کی انشاءاللہ مشق ہوگی لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورہ قرائش یہ نکال لیجئے انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قريش فی قريش لی قريش قریش شین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے ہم نے یہاں وقف کرتے ہوئے اسے ساکن کر دیا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں تجوید جو ہے اس کے دو جز ہیں تجوید کے دو جز ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف یعنی حروف کی تجوید اور حروف کی تجوید کیا ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور تمام صفات یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا یہ حروف کی تجوید ہے تجوید الحروف جو ورطین القرآن ترتیلہ کا جو تفسیر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمائی وہی کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف یہ تجوید جو ہے دو جز پر قائم ہے لہذا تجوید الحروف تو یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے یہ حروف کی تجوید ہے اور دوسرا جو جز ہے وہ معرفت الوقوف و معرفت الوقوف یعنی وقف کی جگہوں کا پہچاننا اور ان کے طریقہ کار کا جاننا یہ تجوید ہے لہذا وقف جو ہے یہ بھی تجوید کا اہم حصہ ہے تجوید کا اہم حصہ ہے لہذا تمام اسرائی بھائی وقف کرتے ہوئے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں وقف کہتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کو یعنی کلمہ غیر موصولہ جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں آواز اور سانس دونوں توڑ دینے کو یہ وقف کی تعریف ہے وقف کہتے ہیں اور وقف کا معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا پیارے میٹھے اسلامی بھائی وقف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کلمے کے آخری ہر پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں اس ہر پر اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کی تنوین ہو تو کیا کریں گے ساکن کر دیں گے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کی تنوین ہو تو کیا کریں گے ساکن کر دیں گے اور دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے اور اگر گول تا ہو تو ہائے ساکینہ سے بدل کر وقف کریں گے یہ وقف کا صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کر رہے ہیں یعنی آواز اور سانس دونوں توڑ رہے ہیں اس حرف کو دیکھیے کہ اگر اس پر زبر پیش زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہوں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو اسے ساکن کر دیں دو زبر کی تنوین ہو تو علی سے بدل کر وقت کریں گے جیسے علی من سے علی ماں اب وا بن سے اب وا با تو یہ یہ ذہن میں رکھیے گا اور اگر کلمے کے آخری حرف گولتا ہے تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے جیسے جیسے بحجارتن اب اس کو بحجارہ بے جا رہ اگر یہاں وقف کریں گے تو تا گول تاگو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے لہذا وقف کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وقت کی صورت میں جو حرف ساکن کیا جا رہا ہے اس حرف کو واضح ظاہر کرنا ہے وصیف ایلا فیم رحلت الشتاء طيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع اب رب هذا البيت جب ہم نے یہاں وقف کیا تو آگے الذي یہاں ہم آپ دیکھیں گے الف شکل میں ایک حمزہ ہے یہ الف نہیں بلکہ الف شکل میں حمزہ ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم نے مدنی قاعدے میں بھی سیکھا سبق نمبر گیارہ میں کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے لہذا جب حاض الباعت یا ہم نے وقت کر دیا تو اب یہ یہاں پہ حمزہ لکھا ہوا ہے اور یہ حمزہ کو زبر دے کر اس کی زبر کے ساتھ ہم لام کو ملا کر ادا کریں گے یعنی الزی پڑھیں گے اس کو لذی نہیں پڑھیں گے بلکہ الزی پڑھیں گے اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کہ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں لایا گیا لہذا اب درمیان میں یہ حمزہ گر جائے گا اور تا کو پھر لام سے ملائیں گے یعنی جب رب هذا البعید یہ پڑھ دیا تو اب حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے الوی من الوی یہاں یا مدہ ہے یا مدہ کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ لکیر ہے اور اس لکیر کی یہ علامت جہاں بھی آئے وہاں مد کی جاتی ہے کھینچا جاتا ہے مدنی قاعدے میں انشاءاللہ اس کا بھی سبق آئے گا تو اس کی وضاحت اور تعریف انشاءاللہ بیان کی جائے گی اور مشق کریں گے لہذا جہاں پر یہ لکیر ہو حرف مد کے اوپر تو وہاں کچھ زیادہ دراز کریں گے کھینچیں گے اللہ ویم تو یہاں ساکن ہے کون سا قیدا لگے گا کلکلا یہ حروف کلکلا میں سے لہٰذا یہاں پر اکو آما اپ آما نہیں پڑھیں گے بلکہ اپ آما آواز لوٹتی آئے گی آواز میں جنبش پیدا ہوگی اپ ہم من اب من پر جو ہم نے غنہ کیا کیوں کیا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد جیم ہے اور جیم جیم کون سے حروف میں سے حروف اقفا میں سے جو کہ سبق نمبر بارہ میں ہم نے اس کی مشق کی الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف یا نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد خواہ ہے خواہ کون سے حروف میں سے حروف ہے حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے وَآمَنَهُم مِّن خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم